دوسری سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ کی قسم اٹھائی ہوئی چیز کی قسم تمہارے اوپر یہ مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے اہل ایمان کے لیے اس سے بہتر کوئی مہینہ نہیں اور اہل نفاق کے لیے اس سے زیادہ برا کوئی مہینہ نہیں اللہ تعالیٰ اس مہینے کی آمد سے پہلے ہی اس کا اور اس کے نوافل کا ثواب بھی لکھ دیتا ہے اور اس کے گناہ سزا اور بدبختی بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن اس میں عبادت کے لیے نفقے کی قوت تیار کرتا ہے اور منافق لوگوں کی غفلت اور عیوب تلاش کرتا ہے اس طرح یہ ماہ مومن کے لیے بھی غنیمت ہے اور فاجر کے لیے بھی غنیمت ہے حدیث نمبر چھتیس سو اکہتر مسند احمد